قیمتی دعا حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا اے جابر جو گھر میں گیارہ بکریاں ہیں وہ آپ کو پسند ہیں یا وہ چند کلمات جو مجھے ابھی جبرائیل علیہ السلام نے سکھائے ہیں وہ آپ کے لیے دنیا اور آخرت کی خیر کو جمع کریں گے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ واللہ میں محتاج ہوں اور یہ کلمات مجھے بکریوں کی بنسبت زیادہ پسند ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یوں کہو اللہ علّ سمیع علیم اللہ کا غفور الرحیم اللہ کا رب العرش العظیم اللهم إنك أنت الجواد الكريم فاغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واسترني واجبرني وارفعني واهدني ولا تضلني وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين فرمایا خود بھی سیکھو اور اپنے بعد اپنی اولاد کو بھی سکھاؤ دعا کا ترجمہ یا اللہ آپ ہر چیز کو پوری طرح پیدا کرنے والے اور عظیم ہیں یا اللہ آپ خوب سننے والے خوب جاننے والے ہیں یا اللہ آپ بار بار مغفرت کرنے والے خوب رحم کرنے والے ہیں یا اللہ آپ عرش عظیم کے رب ہیں یا اللہ آپ ثقافت اور کرم والے ہیں میری مغفرت فرما میرے اوپر رحم فرما مجھے عافیت دے مجھے رزق عطا فرما میری پردہ پوشی فرما میری بگڑی بنا دے مجھے اونچی شان عطا فرما مجھے ہدایت عطا فرما اور مجھے گمراہ نہ فرما یا ارحم الراحمین مجھے اپنی رحمت سے اپنی جنت میں داخل فرما عن جابر رضی اللہ عنہ قال دخلت على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا جبیر هؤلاء إحديا عشر في الدار أحب إليك أم كلمات علمنيهن جبريل آلفا تجمع لك خير الدنيا والآخرة قلت يا رسول الله والله إني محتاج وهؤلاء الكلمات أحب إلي قال قل اللهم أنت الخلاق العظيم إلى آخره